دیر کیسی استغفار میں دیر اور جھجک کیوں اللہ تعالی بہت رحیم ہے بہت رحیم بے حد رحیم اور مہربان اللہ اللہ اللہ ذرا سا غور کریں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اور کیسے کیسے گناہوں کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تلوار سے لڑ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملے کر رہا ہے پھر اس نے کلمہ پڑھا توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف فرما دیا اب ان کا نام لیں تو ساری امت کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا گناہ کی شدت کا اندازہ لگائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں اب تو مان جاؤ گناہ گار بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے پھر توبہ اور استغفار میں دیر کیوں جھجک کیوں وہ دیکھو سنو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر تم نے گناہ کیے یہاں تک کہ تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ بھر جائے اور تم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو وہ تمہیں بخش دے گا سبحان اللہ ہمارے نزدیک زمین بھی بڑی اور آسمان بھی بڑا مگر ہمارے رب کے نزدیک نہ زمین بڑی نہ آسمان بڑا اور نہ ان دونوں کے درمیان کا خلا بڑھا انہوں نے تو رحمت کی ایک نظر فرمانی ہے اور سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جانے ہیں پھر بھی توبہ میں دیر پھر بھی استغفار میں تاخیر